السلام علیکم introduction to public administration management کا یہ ٹوینٹی تھرڈ لیکچر ہے uh, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلا لیکچر جو ہے جو ہم نے نئے ٹاپک پہ شروع کیا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ وہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا اور اس پہ غور کیا ہوگا اور جو ڈفیکلٹیز ہوں گی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہوگی تو آج ہم اس لیکچر میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم نے جو پچھلے لیکچر میں بات کی تھی وہ تھا کہ سلیکشن پروسیس پہ ہم نے ختم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سلیکشن پروسیس کو مزید تفصیل میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے تو آج کے لیکچر میں جو ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا اس کو آج ہم کمپلیٹ کریں اور ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس چیز کو ڈسکس کریں کہ جو پبلک سیکٹر میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کون سے ادارے ہیں تو آج کے لیکچر میں جو ہم بات کریں گے اس کا آج کے لیکچر کا ہم اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے ہم کن چیزوں کو کور کریں گے اور کن چیزوں کو ایمفسائز کریں گے تو آج کے لیکچر میں جو remaining process of human resource management ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے جو سیون اسٹیپس ہم نے ڈائگرام میں بتائے تھے اور ایٹ اسٹیپ جو ہے وہ میں نے کہا تھا کمپنسن کا ہے and that is linked with the performance appraisal of individuals working in the organisation تو آج جو ہم چیز کور کریں گے وہ کمپلیٹ کریں گے اس کو اور دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے part of human resource management ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا دیکھیں گے کہ ٹریننگ ایسپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو زیادہ ہم ایمفسائز کریں گے اس لیے کہ آج کل کی ماڈرن آرگنائزیشن میں ٹریننگ کو بہت ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ نئے لوگوں کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں ان کو آفر دیتے ہیں لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو آرگنائزیشن کی جو ضروریات ہیں جابس کی جو ڈیمانڈز ہیں جس کو ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ جاب ڈسکرپشن اور پوزیشن ڈسکرپشن ہیں جو ڈیفائن کی ہوئی ہیں ذمہ داریاں ہر جاب کی اس کے مطابق امپلائیز کو جن کو انڈکٹ کیا جائے یا جن کو آفر دی جائے ان کو ٹرین کرنا ضروری ہے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جو سلیکشن کا پروسیس ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ پروسیس کیا ہے تو جب سلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی امپلائی کو آرگنائزیشن میں اس کا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر uh, ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے جو فالو کیا جاتا ہے مور اور لیس کوئی بھی آرگنائزیشن uh, ہو پبلک سیکٹر کی پرائیویٹ سیکٹر کی یا uh, ایسی آرگنائزیشن جس کو ہم نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کہتے ہیں تقریباً مور اور لیس یہ چیزیں جو ہیں اس میں یہ سارے اسٹیپس فالو کیے جاتے ہیں تو پہلا جو اسٹیپ ہے یہ سیون اسٹیپ پروسیس ہے سلیکشن کا اس میں سب سے پہلے جو اس چیز کو ہم سمرائز uh, کر رہے ہیں کہ جب آپ ایڈورٹائز uh, uh, کرتی ہے کوئی بھی آرگنائزیشن اور انڈیویجلس کو کسی پوزیشن کو فل کرنا ہے کسی بھی آرگنائزیشن نے تو اس میں سب سے پہلے جو ایپلیکینٹ ہے وہ ایپلیکیشن دیتا ہے اور جب بھی کوئی اپلیکنٹ کوئی جاب ویکینسی کو اخبار میں یا کسی پرسنل ذرائع کے ذریعے پرسنل ذرائع سے اس کو پتا چلتا ہے کسی جاب کا تو وہ اپلائی کرتا ہے جس میں وہ اپنے سارے کوائف جو ہیں اپنی کوالیفیکیشنز اپنا ایکسپیرئنس اپنے تمام سرٹیفکیٹس جو ٹریننگ اس نے کی ہیں ان کو اس کے ساتھ وہ اٹیچ کرتا ہے اور پھر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہر ایکٹیویٹی جو آرگنائزیشن کسی بھی ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کرتی ہے تو وہ اس کے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے تو جاب ایپلیکیشن جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے کیوں آرگنائزیشن جو ہیں وہ جاب ایپلیکیشن جو ہیں ڈیمانڈ کرتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھ سکیں بجائے اس کے کہ انڈیویجل کو آرگنائزیشن میں بلایا جائے وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ جو جس نے اپلائی کیا ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا کوالیفکیشن ہے اور کیا آیا وہ جس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو کیا وہ ان چیزوں کے اوپر پورا اترتا یا اترتی ہے جو کسی آرگنائزیشن نے ڈیمانڈ کیا ڈیفائن کیا ہے تو یہ ایک مقصد ہے جاب ایپلیکیشن کا which is a completed job application تو دوسری چیز جو ہے انیشیل اسکریننگ انٹرویو بعض آرگنائزیشن جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے بلاتی ہیں لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جس ایپلیکینٹ نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے وہ اس سے ون ٹو ون کوشچن کر کے اس کی جو ابلیٹیز ہیں اس کا کچھ اندازہ لگائیں اس وقت مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جاب آفر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو انیشیل اسکریننگ ہوتی ہے اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ جو لمبی جو ایک پول ہے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے ان کو شارٹ لسٹ کریں اس میں سے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کن لوگوں کو فردر انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا تو وہ اسکریننگ انٹرویو یعنی شارٹ لسٹنگ کے لیے انٹرویو کرتی ہیں بہت سی آرگنائزیشن بڑے اس میں جو ہیں دونوں طرف سے جو جاب اپلیکینٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اپنے پاس بڑے ایکسپیرئنس لوگ رکھتی ہیں اور کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں جو بلیو کرتی ہیں کہ اگر وہ امپلائی کو اپنے ساتھ یعنی لانگ ٹرم بیسس پہ رکھیں وہ بہت ایکسپرٹس جو ہیں ان کی خدمات حاصل کرتی ہیں خاص طور پہ بعض دفعہ سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں یہ اسیس کرنے کے لیے کہ آیا یہ جو پرسنالٹی ہے اس ادارے کے لیے فائدہ مند ہوگی ان دا لانگ رن یا نہیں تو یہ ایک انیشیل اسکریننگ کا پروسیس ہوتا ہے تیسری چیز جو اس میں یہ ہوتی ہے کئی آرگنائزیشنز ٹیسٹ کرتی بھی ہیں کئی نہیں نہیں بھی کرتی ٹیسٹنگ یعنی باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ریٹن ٹیسٹ میں کسی بھی انڈیویجل کی جو تعلیمی قابلیت یا اس کی جو نالج ہے اس کو اسیس کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے اب بہت سے لوگ جو ہیں جیسے سی ایس ایس کا جو ہے جو پاکستان کی سول سروس کے لیے ہر سال پوزیشنز جو ہیں وہ اناؤنس ہوتی ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اخبار میں ایڈورٹائز کرتا ہے اور اسی طرح سے پروونشل جو سول سروس کمیشنز ہیں پبلک سروس کمیشنز ہیں وہ بھی پوزیشنز مختلف اداروں کے لیے اناؤنس کرتے ہیں اور ان میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی یہ ایک ٹیسٹنگ کا جو ہے پروسیجر ہوتا ہے یعنی وہ جو ایپلیکینٹس ہوتے ہیں انہیں ایک ٹیسٹ کو یا امتحان کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ وہ نیکسٹ اسٹیج جو ہے سلیکشن کی میں جائیں تو یہ اسٹینڈرڈ ہے آپ دیکھیں کہ فوج میں بھی جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ بھی بہت سے ٹیسٹ جو ہیں انہیں دینے پڑتے ہیں بینکس میں جو اپلائی کرتے ہیں ان کو بھی ٹیسٹ جو ہے ان کا بھی ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ان کی نالج یا بیسک لاجک جو ہے کسی انڈیویجل کی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے تو ٹیسٹ عام طور پہ وہ ادارے جو ہیں دیتے ہیں اپنے پوٹینشیل امپلائیز کو جنہوں نے ان امپلائیز کو لانگ ٹرم کے لیے ریکروٹ کرنا یا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ تمام آپ دیکھیں بینکنگ سیکٹر دیکھ لیں سول سروس دیکھ لیں آرمی دیکھ لیں یہ تمام ادارے جو ہیں وہ ٹیسٹ بھی دیتے ہیں پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو اس کے بعد جو سلیکشن پروسیس کا چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہے background investigation background investigation میں یہ معلوم کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دیکھا جائے کہ جس شخص نے اس ادارے میں اپلائی کیا ہے وہ کوئی ایسی ان لافل یا غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں تو اس نے کبھی اس پہ کوئی ایسا الزام تو نہیں آیا یا ویسے بھی اس کی سوشل بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پتا چلے کہ جو شخص جس نے اپلائی کیا ہے اس ادارے میں وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جن جو اس کے مشاغل ہیں یا جو ادر دین ایکڈیمک یا ایکٹیویٹیز کے علاوہ بھی جو ہے کن چیزوں میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس پہ بھی بہت سے جو اگین جو لانگ ٹرم بیسس پہ امپلوائے کرتے ہیں لوگوں کو وہ اس چیز پہ بہت توجہ دیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن جو ہے وہ انڈیویجلس کی کی جائے اب یہ ایک جو ہم اسٹیپس کی بات کر رہے ہیں یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے اسٹینڈرڈ جنرل پروسیجر ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ ان کو فالو کرے اسی سیکوینس میں فالو کرے یہ این ممکن ہے کہ اس میں سے وہ ایک آدھ اسٹیپ جو ہے اس کو وہ مس کر دے یا ایک آدھ اسٹیپ کو وہ فالو نہ کرے لیکن ایپلیکیشن جو ہے وہ ضرور دینی پڑتی ہے there is always a some kind of interview as well پانچواں جو اس میں اسٹیپ آتا ہے سلیکشن پروسیس میں وہ ہے ان ڈیپتھ انٹرویو یعنی پہلے تو اسکریننگ انٹرویو تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا اور اس کے بعد ہے in depth interview in depth interview جو ہے وہ جب کوئی بھی انڈیویجل یہ چار اسٹیجز جو ہے ان کو کوالیفائی کر لیتا ہے یعنی اس میں سے کسی اسٹیج پہ بھی ڈراپ نہیں ہوتا تو اس کو پھر اس ان ڈیپتھ انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے یہ این ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے شروع میں اپلائی کیا ہو وہ ایپلیکیشن کی اسٹیج پر ہی ڈراپ ہو جائیں یعنی ان کی ایپلیکیشن کو پڑھ کے ہی ان کو اسکریننگ انٹرویو کے لیے نہ بلایا جائے اور یہ بھی ممکن ہے جو اسکریننگ انٹرویو میں تک پہنچ جائیں تو وہ اسکریننگ انٹرویو کی لیول پہ ڈراپ ہو جائے اور پھر نیکسٹ اسٹیج پر آئے اور پھر اسی طرح سے ٹیسٹنگ کی اسٹیج پر ان کو بلایا جائے جو کہ اسکریننگ کی لیول کو کراس کر گئے تو جو ان ڈیپتھ انٹرویو ہے وہ جیسے آپ کو یعنی آپ لاجیکل سیکوینس میں خود ہی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ ان ڈیپتھ انٹرویو کا مقصد ہے کہ اب ادارہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس انڈیویجل کو کوئی آفر جو ہے وہ دینے کا اس میں امکان ہے تو وہ مزید ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں جو ایپلیکینٹس ہوتے ہیں یا جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ جو ہے آرگنائزیشن خاص طور پہ جو گورمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ بھی امپلائیز کا before they join the organization they have they ask the candidate to have the medical examination اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ادارے کو جوائن کریں تو یہ اس چیز کا اندازہ وہ ادارہ لگا لے کہ آیا آپ جسمانی طور پہ صحت مند ہیں آپ کو کوئی ایسی تکلیف تو نہیں ہے جس جس کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو اسٹریسفل جاب دیا جائے تو آپ مزید اس میں مطلب بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو اس میں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جنرل میڈیکل کے اگر کوئی ایسی ایلمنٹ ہے تو اس کا جاب جوائن کرنے سے پہلے اس وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے یہ گورنمنٹ بھی کرتی ہے سول میں بھی کیا جاتا ہے اور ملٹری میں بھی جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اس میں بھی میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ ہوتا ہے اور آخری اسٹیج آتی ہے جو سلیکشن کی which is the deciding point for the organization and for the individual is to offer that person a job in the organization کہ آپ اس کو کہیں کہ now you have qualified you are a qualified candidate and we have selected you after all this long and lengthy process now we offer you a job in this organization تو یہ ایک پروسیس uh, ہوتا ہے اسٹینڈرڈ پروسیس ہوتا ہے اور uh, ہے تو یہ بہت سمپل سا لیکن اس کی اہمیت کیا ہے uh, کسی بھی یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو ادارہ ہوتا ہے اس کو وہ سسٹمز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں جس سے وہ جن لوگوں نے ادارے میں کام کرنا ہے جن لوگوں نے ادارے میں کام ان کو اسکرین آؤٹ کیا جائے یعنی ان کے لیے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کریں کہ آپ بہترین سے بہترین یا بیسٹ جو ہے ہیومن ریسورس جو ہے اس کو اپنے ادارے میں لے کر آئیں which should be best in all the respect which is good for the organization level at which that selection takes place کن کن لیول پہ اداروں میں سلیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے عام طور پہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا جو ادارہ ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ انٹری لیول سے مطلب ہے اگر وہ مینیجیریل پوزیشن ہے تو اس پہ انٹری لیول پر لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے اور ویسے جیسے ہم نے یہ شروع میں کہا تھا کہ گورمنٹ میں جو مینیجیریل لیول ہے وہ B S seventeen and above جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے تو دو طرح کی لیولز ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں ایک مینیجیریل لیول ہے ایک نان مینیجیریل لیول ہے عام طور پہ آرگنائزیشنز نے جب مینیجیریل لیول پہ لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹری لیول پر یعنی جو مینیجیریل لیول کا بالکل لوئسٹ لیول ہے وہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کریں اس کے اپنے فائدے ہیں اور فائدہ یہ ہے کہ جب مینجمنٹ لیول کے آپ لوئسٹ لیول سے شروع کرتے ہیں تو آپ ایک تو ینگر لاٹ کو آرگنائزیشن میں لے کر آتے ہیں پھر ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو جو ہے جو جو انڈیویجل کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے at the entry level that person can look into the future future of his or her career that today I have joined the organization at this level in tomorrow after X number of years I am going to be at the senior most level of position in the organization so عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انٹری لیول پہ کیا جاتا ہے تو بات ہم کہہ رہے تھے کہ مینیجیریل اور نان مینیجیریل لیولس ہوتی ہیں اور ہم یہ بات میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہی تھی کہ ہم ڈیفائن کریں گے کہ مینیجیریل پوزیشنس کیا ہوتی ہیں اور نان مینیجیریل پوزیشنز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تو نان مینیجیریل پوزیشنز کیا ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں ان کو ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ نان مینیجیریل کیا ہے اور مینیجیریل پوزیشنز کیا ہے نان مینیجیریل پوزیشنز عام طور پہ وہ پوزیشنز ہوتی ہیں جو کہ سپورٹو ہوتی ہیں مدد دیتی ہیں اسسٹ کرتی ہیں مینیجیریل لیول کو اور جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی لیول کے لوگ آتے کلیریکل اسٹاف ہے سپرنٹینڈنٹس ان دی آفس جو ہیں مینٹیننس اسٹاف ہے اور پھر سپروائزر جو ہیں سپروائزری لیول کا جو اسٹاف ہے یہ عام طور پہ نان مینیجیریل کی کیٹیگری میں آتی ہیں مینیجیریل پوزیشنس کون سی ہوتی ہیں مینیجیریل پوزیشنز وہ ہوتی ہیں جو کہ گائیڈ لائنس دیتی ہیں to the staff that is assisting them or helping them so managerial positions جو ہے جو سلائٹلی آپ کہیں کہ at the level of management کہہ لیں اور جو گائڈ کرتے ہیں سپروائزری اسٹاف uh, کو مینٹیننس اسٹاف کو سپرٹینڈنٹ لیول کو کلیریکل اسٹاف کو that is a managerial position اب اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کی اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں دیکھیں تو جو مینیجرس فرسٹ لیول مینیجرز ہیں وہ مینیجیریل مطلب پہلی لیول کے جو مینیجیریل لیول ہے وہ گریڈ مینیجیریل لیول ون سے جو ہے جنرلی یہ ایک کیٹیگری دی جاتی ہے اور اگر وہ گورمنٹ کی لیول ہے چاہے وہ ہاسپٹل ہے چاہے وہ اسکول ہے چاہے وہ اور کوئی سرکاری ادارہ ہے تو جو مینیجیریل لیول ہے وہ بی ایس سیونٹین یعنی بی ایس کا مطلب ہے basic scale of pay seventeen جو ہے وہ مینیجیریل پوزیشن جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور تمام سرکاری اداروں میں ایس سیونٹین اور اس سے اوپر کی جتنی بھی لیولز ہیں وہ مینیجیریل پوزیشنس کہلاتی ہیں اور نان مینیجیریل پوزیشنس گورمنٹ کے پے اسکیل میں کس کو کہیں گے جو جتنی بھی یعنی سکسٹین اور اس سے بلو جو ہیں وہ نان مینیجیریل پوزیشنز جو ہیں وہ کہلاتی ہیں سو یہ ایک براڈ سی ڈیفینیشن ہے in the context of administration کے مینیجیریل اور نان مینیجیریل پوزیشنز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں selection of the managers question یہ تھا کہ سلیکشن کس لیول پر ہوتی ہے عام طور پہ میں نے کہا کہ جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انٹری لیول پر سلیکٹ کرے اپنے امپلائیز کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم بیسس پہ آپ یگر لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں بہتر طور پہ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹری لیول پر ہی ہو اگرچہ یہ ایک پریفرڈ کہنا چاہیے کہ پریفرنس اس چیز پر ہوگی کہ انٹری لیول پر لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے لیکن کسی بھی لیول پر کسی بھی وقت کیونکہ ہیومن ریسورس پلاننگ کی جب ہم نے بات کی تھی تو یہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ چھوڑ بھی سکتے ہیں کسی بھی لیول پر چھوڑ سکتے ہیں تو اسی طرح سے جو سلیکشن ہے وہ کسی بھی لیول پر ہو سکتی ہے وہ انٹری لیول پر بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہوتی ہے اگر ہم سول سروس کو دیکھیں جو ہے اس میں بی ایس سیونٹین کے لیے ہر سال جو ہے لوگ اپلائی کرتے ہیں ڈفرنٹ آکوپیشنل گروپس کے لیے اور ویسے بھی گورنمنٹ کی بڑی ویکینسیز جو ہیں بی ایس سیونٹین کی اگر ایجوکیشن میں ہے تو کسی نے لیکچرر کے لیے بی ایس سیونٹین کی پوزیشن لیکچرر کی ہوتی ہے تو لیکچرر کی پوزیشن پہ اگر اپلائی کرنا ہے اس پہ بھی گورنمنٹ کی بہت سی ویکینسیز کالجز وغیرہ کے لیے نکلتی ہیں اسکول جو ہیں گورنمنٹ کے ان کے لیے بھی ویکینسیز نکلتی ہیں تو عام طور پہ بی ایس سیونٹین کی لیول پر ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے اخبار پڑھنے کا کہ گورنمنٹ کے بہت سی پوزیشنز جو ہیں وہ eighteen nineteen twenty and higher level جو ہے اس کے لیے بھی پوزیشنز جو ہیں وہ نکلتی ہیں تو جو سلیکشن ہے وہ کسی بھی لیول پر چاہے وہ ورٹیکلی ہو چاہے وہ ہارزونٹلی ہو کسی بھی لیول پر سلیکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اگر ہیومن ریسورس مینیجر جو ہے اس نے اپنی آرگنائزیشن میں ایک بیلنس رکھنا ہے اپنی ہیومن ریسورس کا تو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے کوئی ویکینسی خالی ہو جاتی ہے تو اس ویکینسی کو فل اپ کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نئے لوگوں کو اس لیول پہ ریکروٹ کیا جائے سلیکشن آف مینیجرز جو ہے اگر کسی بھی لیول پر uh, کیا جائے تو اس کی uh, جو uh, جو, جو چیز اس میں اہمیت رکھتی ہے وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ کوالیفائڈ مینیجرز کی ضرورت جو ہے وہ کسی بھی لیول پر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے سو نیولی کریٹڈ پوسٹ کسی فار ایگزامپل اگر کوئی نیا ادارہ جو ہے گورمنٹ نے بنایا ہے یا کسی بھی آرگنائزیشن نے بنایا ہے تو یہ این ممکن ہے کہ انٹری لیول پہ پوزیشن نہ ہو اس کو ایک سینئر لیول پہ ایک کوالیفائڈ کسی انڈیویجل کی جو ہے وہ ضرورت ہو اور اس کو فل کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کسی بھی لیول پر جو ہے وہ آ سکتی ہے کیونکہ تجربہ کار لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ ادارے میں کسی وقت بھی جو ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے عام طور پہ جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں کوئی ایکسپیرینسڈ مینیجر جو ہے وہ ادارے کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کی جگہ آپ ایک ایسے ہی انڈیویجل کو ریکروٹ کریں گے جو تقریباً اتنا ہی تجربہ کار ہو اور اس کی اتنی ہی کوالیفیکیشن ہو تو یہ ضروری ہو جاتا ہے پھر کہ آپ ایک کوالیفائڈ انڈیویجل کے لیے آپ کو کسی بھی لیول پر سلیکٹ کرنا پڑتا ہے مینیجر کو جو تجربہ کار مینیجر کی سلیکشن ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کو بہت سے اسٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے ایک سلیکشن پروسیس کا کو ڈسکس کیا تقریباً اتنے ہی سلیکشن پروسیس سے ایک سینئر اور ایک ایکسپیرئنسڈ مینیجر کو بھی گزرنا پڑتا ہے بعض دفعہ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ اس لیے بھی ایکسپیرئنسڈ مینیجرس uh, کی تلاش میں ہوتی ہیں خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہ انہیں اور انہیں آفر بھی بہتر دینی پڑتی ہے uh, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ان کی کمپیٹیٹر آرگنائزیشن ہے یعنی وہ آرگنائزیشن جن سے ان کا مارکیٹ uh, میں مقابلہ ہے یعنی پروڈکٹس کا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اٹریکٹ کرے ان ایکسپیرئنسڈ uh, اور کوالیفائڈ مینیجرس کو بہتر آفر دے کر ان کو سلیکٹ کریں uh, تاکہ وہ ان کے ادارے میں آ کے اس ادارے کی ریپوٹیشن جو ہے اس انڈیویجل کی وجہ سے بہتر ہو تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپلائی کرتے ہیں uh, اس کے لیے وہ تقریباً اسی لیول کے جو اس جس نے کسی ایکسپیرئنسڈ اور کوالیفائڈ مینیجر کو سلیکٹ کرنا ہے وہ خود بھی اسی لیول کا ہوتا ہے تو یہ ایک اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پر تقریباً ایک ہی لیول کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پرپز صرف یہ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پہ کہ آپ اپنے ادارے کے لیے ایک اچھے مینیجر کو سلیکٹ کریں جو آپ کے ادارے کی ریپوٹیشن کے لیے بہتر ثابت ہوگا تو سلیکشن جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ بھی ہوتی ہے مڈل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے انٹری لیول پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن آرگنائزیشن جیسے میں نے کہا پریفر کرتی ہیں کہ انٹری لیول پر سلیکشن ہو سلیکشن کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ سوشلائزیشن یا اورینٹیشن اورینٹیشن جب کسی بھی خواہ وہ ایکسپیرئنسڈ مینیجر ہو کسی بھی ہائر پوزیشن پہ اس کو سلیکٹ کیا جائے یا وہ مینیجر انٹری لیول کا مینیجر ہو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کا جو آرگنائزیشن کو جو ہے اس سے انٹروڈیوس کیا جائے یا اس کو آرگنائزیشن کی اورینٹیشن جو ہے وہ دی جائے اورینٹیشن کیا ہے orientation is really the information that is given to individual about the organization so or socialization is designed to provide new employees with information needed to function comfortably and effectively in the organization typically socialization conveys three types of information so تین طرح کی انفارمیشن جو ہے اوریئنٹیشن جو ہے وہ دیتی ہے کیا مقصد ہے اور مقصد ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں ادارے میں ان کو اس ادارے کے بارے میں اطلاع دی جائے انفارم کیا جائے کہ اس آرگنائزیشن کی اسٹرکچر کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے تو تین طرح کی کون سی انفارمیشن ہوتی ہے جو دی جاتی ہے general information about the organization کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ آرگنائزیشن کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مشن کیا ہے اس کا ویژن کیا ہے یہ کیا فنکشنز ہیں کیا کام کر رہی ہے یہ آرگنائزیشن تو جنرل انفارمیشن اس کے بارے میں دی جاتی ہے دوسری جو انفارمیشن ہے اس آرگنائزیشن کی جو کسی بھی نئے آنے والے کو دی جاتی ہے it is a review of organization history its background the services that it provide and the sense of how the employees job contributes to the organization needs یعنی دوسری جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کی پوزیشن ہے نئے آنے والے کی پوزیشن ہے وہ کس طرح سے آرگنائزیشن کے مقاصد کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے یعنی اس کی پوزیشن کی اہمیت جو ہے وہ اس انڈیویجل کو بتائی جاتی ہے کہ اس ادارے میں اس پوزیشن کی جس میں وہ اس نے کام کرنا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ ایک اچھی شروعات ہوتی ہے کسی کے لیے بھی اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ اس ادارے میں اس کی اہمیت کیا ہے اس کو اس کی امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے تو تیسری چیز بتائی جاتی ہے اورینٹیشن میں وہ ہے اے ڈیٹیل پریزنٹیشن یا بروشور جو ہے دیا جاتا ہے of organization policies work rules and employee benefits تو تیسری جو اہم انفارمیشن ہوتی ہے وہ ادارے کی پالیسیز کے بارے میں یہاں پر سسٹمس uh, کیا ہیں uh, کام کس طرح سے ہوتا ہے اس uh, ادارے میں پھر یہ ہے کہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے ہو از ہو ان دی آرگنائزیشن سب سے اس کا اس نئے آنے والے کا تعارف جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو امپلائی ہے اس کو اس ادارے میں کیا فیسلٹیز ملیں گی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ہر ادارہ جو ہے اپنے امپلائیز کو کسی نہ کسی طرح کی فیسلٹی دیتا ہے فیسلٹی کس طرح کی ہو سکتی ہے ہیلتھ عام طور پہ جو کوئی بھی ادارہ جو ہے جو بیسک فیسلٹی ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی اپنی ہاسپٹلز یا ڈسپینسریز ہوتی ہیں یا پھر کئی آرگنائزیشنز جو ہیں فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے پھر کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں جو سینئر لیول کے ہوتے ہیں لیکن کچھ اچھی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ جیسے فوڈ کی فیسلٹی ہے میلس ایٹ سبسڈائز ریٹس جو ہے کھانا جو ہے اگر وہ لانگ ورکنگ آرز ہیں اس ادارے کے تو وہ ادارہ جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو میسنگ فیسلٹی یا کھانے کی فیسلٹی جو ہے پرووائڈ کرتا ہے ایٹ سبسڈائز ریٹس تو یہ چیز بتائی جاتی ہے نئے آنے والے کو کہ آپ کو اس ادارے میں نہ صرف یہ کہ آپ کام کریں گے اور آپ کا جو جاب ہے اور آپ کی جو پوزیشن ہے یہ کانٹریبیوٹ کرے گی to achievement of goals but یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پر کیا کیا فائدے جو ہیں ملیں گے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ یہ بہت ہی اہم فنکشن ہے اور چاہے پرائیویٹ ادارہ ہو یا پبلک یہ سب ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو نیا آنے والا ہے اس ادارے کو جو جوائن کر رہا ہے امپلائی اس کی ٹریننگ یعنی اس کی تربیت جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی تو دو کانسیپٹس ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ایک ہم بات کر رہے ہیں ٹریننگ کی اور دوسری ہم بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی training programmes are directed towards maintaining and improving current job performance while development work یا development activities are directed towards the future responsibilities of the manager یعنی یہاں پہ جو دو ڈسٹنکشن کی گئی ہے یہ فرق بتایا ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اردو میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ہم اس کو تربیت ہی کہیں گے ڈویلپمنٹ کا تعلق جو ہے وہ انڈیویجل کی مستقبل کی جو ہائر ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے اس کو تربیت دی جاتی ہے تو اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں یعنی امپلائی کو مستقبل کی اہم ذمہ داریاں جب سونپی جاتی ہیں تو اس کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ ہائر ریسپانسبلٹیز جو ہے اس کو لے سکے اور تربیت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو موجودہ کام ہے جس کے لیے اس کو ریکروٹ کیا گیا ہے اس میں اس کے جو اسکلز اس کو چاہیے جو اس کو اس کے کام کرنے کے لیے کوئی مہارت چاہیے یا اس کام کو کرنے کے لیے کوئی اس کو نالج چاہیے یا کوئی خاص قسم کا رویہ چاہیے تو اس کے لیے اس کو اس کی تربیت کی جاتی ہے یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے تین اہم پہلو ہوتے ہیں تین اہم پہلو کیا ہوتے ہیں اس کے ایک ہوتا ہے اسکلس یعنی آپ تربیت دیتے ہیں کسی بھی امپلائی کو کہ وہ اسکلس جو ہے اس کو امپارٹ کیے جائیں اسکلس دیے جائیں اسکلس بہت طرح کے ہوتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جاب جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی کلیریکل جاب ہے یعنی کلرک کا کام ہے تو اس کی بنیادی مہارت جو ہے وہ کس چیز میں ہونی چاہیے تو دو چیزیں جو ہیں اس کے پاس دو یعنی اسکلز جو ہیں اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے ایک اسکل جو ہے اس کا ٹائپنگ کا اسکل اور آج کل کے دور میں کمپیوٹر ریلیٹڈ اسکلز جو ہے she must be able to operate that تو اس کو اس میں مہارت ہونی چاہیے دوسرا اسکل جو اس کو چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شارٹ ہینڈ یعنی وہ ڈکٹیشن لے سکے یہ دوسرا اسکل ہے یہ اسکل کی کیٹیگری میں آتا ہے تو پہلی کیا چیز ہے جس میں تربیت دی جاتی ہے وہ ہوتے ہیں اسکلس دوسری کیا چیز ہے knowledge knowledge about what knowledge about the work that the individual is performing اس کے بارے میں جو بھی اس کی مثال کے طور پہ ایک اگین اگر ہم کلیریکل uh, کی مثال لیں تو اس کو کس طرح کی نالج ہونی چاہیے اس کی نالج جو ہے اس کی بہتر انگلش ہونی چاہیے اگر اس نے ڈکٹیشن لینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لینگویج کی نالج ہونی چاہیے اور کمپریہینسو نالج ہونی چاہیے لینگویج کی تو یہ نالج کا ہو گیا تیسری چیز جس کی ہم نے تربیت میں بات کی وہ ہے ایٹیچیوڈس اور ایٹیچیوڈس جو ہے وہ اس کو کیا اردو میں کہیں گے رویے تو رویہ جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی جس کو مطلب جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب تک کوئی کچھ ایکشنز نہ لے آپ تک آپ اس وقت تک کسی کا رویہ جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے یعنی اس کے بہیویئر سے آپ اس کا رویے کو جانچ سکتے ہیں تو ہر جاب کے لیے ایک خاص ایٹیچیوڈ بھی ریکوائرڈ ہے اب میں آپ کو مثال دوں ایٹیچیوڈ کی کہ اگر کوئی ایسا جاب کر رہا ہے جس میں پبلک ڈیلنگ ہے رائٹ تو پبلک ڈیلنگ کے جاب میں سب سے اہم بہیویئر یا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہوگا وہ ہوگا کہ آپ you should be polite towards people right so this is a kind of a behaviour must have rudeness is an attitude politeness is an attitude so people can be trained to be polite rude so تین طرح کی ہم نے تربیت کی بات کی اسکلس کی نالج کی اور ایٹیچیوڈس کی تو اس میں جو ہے تربیت وہ جو ہے امپلائیز کو نئے آنے والوں کو تربیت دی جاتی ہے تو جو ٹریننگ ہے وہ نئے آنے والوں کے لیے بہت آسان ہے اس لیے کہ جب بھی کوئی نیا آنے والا نیو امپلائی ہوتا ہے آرگنائزیشن میں وہ بڑا اینتھوزیاسٹک ہوتا ہے because he or she wants to learn new things and everything seems to be very challenging to that person تو جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نیو uh, اینٹرنٹ کا ان دی آرگنائزیشن دی ایٹیچیوڈ از ٹو لرن مور اور یہ دیکھیں کہ جو خاص طور پہ جو انٹری لیول پہ جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ان کے کیونکہ اوپننیس ہوتی ہے ان مائنڈ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ادارے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں تو ان کو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شارٹر پیریڈ آف ٹائم میں زیادہ سے زیادہ اسکلز جو ہیں جو ان کے جاب کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ سیکھیں اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو لوگ طویل عرصے سے کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا عمر میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی کوشش وہ نئی چیزیں سیکھنے میں ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس انداز سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے طریقے سے اس کو چھوڑنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا تو ان کی جو تربیت یا کہہ لیں یا ٹریننگ کہہ لیں ذرا نسبتاً جو ہے وہ ڈفیکلٹ ہوتی ہے تو ینگر وا... نئے آنے والوں کے لیے جو نئے امپلائیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ skill shorter period of time میں سیکھ لیتے ہیں اب ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ کس چیز سے لنکڈ ہیں کیوں ٹریننگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے پہلی تو ہم نے بات یہ واضح کر لی کہ کوئی بھی جو ٹریننگ ہے وہ ایک نیو اینٹرنٹ کے لیے ایک نیو امپلائی کے لیے after the orientation is done the individual is inducted in the training لیکن ٹریننگ کی ضرورت اس وقت بھی پیش آتی ہے امپلائیز کے لیے جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ان کے ان کا کام ہے وہ وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے یعنی ان کی پرفارمنس میں جو ایکچل پرفارمنس ہے اور جو ایکسپیکٹڈ پرفارمنس ہے اس میں گیپ ہے تو ٹریننگ پروگرامز جب بھی تشکیل دیے جاتے ہیں کسی بھی ادارے میں اس میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے ایک تو ہو گیا کہ نئے امپلائیز کے لیے ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ایگزٹنگ امپلائیز ہیں ان کی بھی ٹریننگ جو ہے اچھے ادارے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو وہ اس وقت محسوس ہوتی ہے ٹریننگ کی ضرورت جب یہ دیکھا جاتا ہے جب ان کی پرفارمنس جو ہے یعنی پرفارمنس اپریزل کہہ لیں یا ان کی کارکردگی کو جب جانچا جاتا ہے جب چیک کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ان کی ایکچوئل پرفارمنس ہے اور جو ان کی ایکسپیکٹڈ پرفارمنس ہے اس میں ایک گیپ ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے پھر دوسری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے یا ٹریننگ پروگرامز کیوں تشکیل دیے جاتے ہیں تو یہ کیا جاتا ہے کہ اینالیس آف جاب ریکوائرمنٹ کہ کوئی بھی جو جاب ہے اس کی کیا ضروریات ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی جاب ہو اس کے لیے کچھ اسکلس چاہیے ہوتے ہیں نالج چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے ایٹیچیوڈس چاہیے ہوتے ہیں so there is an analysis of job requirement and the skills or knowledge specified in the appropriate job description are examined and those employees without necessary skills or knowledge become candidate for a training programme وہی بات کہ آپ ہر جاب جو ہے آرگنائزیشن میں اس کا آپ اس کی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہو جو کہ آلریڈی ہیومن ریسورس مینیجر نے اس ادارے میں کی بھی ہوتی ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو امپلائی ہے کہ کیا اس جاب کے مطابق پرفارم کر رہا ہے اگر پرفارمنس اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ایک ٹریننگ پروگرام کی جو ہے وہ ضرورت ہے ہوتی ہے تو دو چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھی آگے ہم دیکھیں گے کہ اور کون سے ہے جو چیزیں اس چیز پر آرگنائزیشن کو فوکس کرتی ہیں کہ وہ ٹریننگ پروگرامز جو ہیں ان کو دیں یعنی first is the performance appraisal of the individual right and second is analysis of the job requirement کہ جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور آیا امپلائیز جو ہیں اس کے مطابق کام کر رہے ہیں ریکوائرمنٹ کے مطابق یا نہیں کر رہے پھر دیکھا جاتا ہے جو تیسری چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے آرگنائزیشنل انالیسز آرگنائزیشنل انالیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ organizations are meeting their objective or not کیا ان کے جو گولز ہیں آرگنائزیشنز کے کیا وہ افیکٹولی ان کو اچیو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی تو ظاہری بات ہے جب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ہیومن ریسورس ہے that is the driving force of all the resources in the organization اگر کوئی بھی ادارہ اپنے مقاصد جو ہے پورے کر رہا ہے افیکٹولی پورے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنا ہر جو امپلائی ہے وہ اپنا اپنا کام پوری تندہی سے کر رہا ہے تو پورے آرگنائزیشن کا انالیسز ہوتا ہے کہ یہ جابس جو ہیں صحیح طریقے سے پرفارم ہو رہے ہیں اور فائنلی ایک امپلائی سروے کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ یہ ضرورت محسوس ہو کہ کوئی ٹریننگ پروگرامز جو ہے امپلائیز کے لیے بنایا جائے تو امپلائی سروے کیا ہوتا ہے managers as well as non managers are آس ٹو ڈسکرائب دیئر پرابلمس کہ ان کو اپنے کام کرنے میں کون سے مسائل ہیں یا کیا دقت پیش آتی ہے جب بھی وہ کام کرتے ہیں کیا ان کو جو مٹیریل وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملتا ہے یا نہیں کیا کوئی سسٹمز میں پرابلم ہے کوئی ادارے کا جو پروسیجر ہے کوئی پروسیس ہے اس میں دقت پیش آ رہی ہے اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ایک پورا جو ہے امپلائیز کا سروے کیا جاتا ہے یا یہ بھی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا امپلائیز ڈی موٹیویٹیڈ ہیں ڈی موٹیویٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مرال جو ہے یا وہ جو کیا وہ اتنے انتھوزیاسٹک ہیں جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ بھی چیز جو ہے امپلائی سروے سے اس چیز کو جانچا جاتا ہے تو کیا وجوہات ہوتی ہیں ٹریننگ پروگرامز کو تشکیل دینے کی یا یہ ضرورت محسوس ہو کہ امپلائیز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ پرفارمنس اپریزل کہ ہر انڈیویجل کے جاب ہر انڈیویجل کا جو کام ہے ادارے میں اس کی اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں آرگنائزیشنس کی پھر اس کے بعد یہ کہ آرگنائزیشن کے انالیسس کیا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن اپنے گولز اچیو کر رہی ہے یا نہیں ہو رہے اور پھر امپلائیز کا سروے کہ آیا وہ کسی کام میں دقت محسوس کرتے ہیں یا نہیں دقت محسوس کر رہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو کرنے کے بعد اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا امپلائیز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ٹریننگ کی کون سی اقسام ہے اگر یہ محسوس کیا جائے کہ یہ سب جو پیچھے ہم نے بات کی امپلائیز سروے کی آرگنائزیشنل اینالیس کی پرفارمنس اپریزل کی تو اس کے بعد یہ ہیومن ریسورس مینیجر جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کس طرح کی تربیت ہونی چاہیے اور ہم نے یہ تو آپ سے بات کی تھی کہ آیا اسکلز کی ضرورت ہے یا نالج کی بیسڈ ہے تربیت یا تربیت جو ہے ایٹیچیوڈ بیسڈ ہے اور اسکلز میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی ادارے نے کوئی نئی مشین یا اکوپمنٹ خریدا ہے تو اس میں نئے اسکلز دینے کی ضرورت ہے یا پرانے اسکلز جو ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں اور نئے اسکلز جو ہیں ان کی ضرورت ہے اس چیز میں تربیت دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ ڈپینڈ کرے گا ہر ایک جو ادارہ ہے فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن کہ کس طرح کے سکلز چاہیے لیکن جو چیز اہم ہے وہ ہے کہ دو طرح کی جو ہے ٹریننگز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آن دا جاب یعنی جاب جو کام ہو رہا ہے اسی کے اوپر آپ تربیت دیتے ہیں آپ آف دا جاب جو ہے دوسری ہے آف دا جاب ٹریننگ تو آف دا جاب ٹریننگ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے اور آن دا جاب ٹریننگ جو ہے جو جاب امپلائیز پرفارم کر رہے ہیں وہیں پہ ان کو تربیت دی جاتی ہے سو آن دا جاب ٹریننگ جو ہے this kind of this method include job rotation right job rotation کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک جاب تو آتا ہے لیکن آپ کو دوسرا جاب سیکھنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کو روٹیٹ کیا جاتا ہے آپ کو ایک جاب سے ہٹا کر دوسرے جاب پہ بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ ادارے کا خیال ہے کہ آپ کو یہ اسکلز جو ہیں دوسرے اسکلز جو ہیں وہ بھی آنے چاہیے رائٹ سو ایک انڈیویجل کو مثال کے طور پہ اگر وہ کام کر رہا ہے as an stenographer the organization تو اس کو مثال میں دے رہی ہوں شاید ٹرانسفر کر دیا جائے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہے نہیں چلا جائے تو اکاؤنٹس کی آن دا جاب ٹریننگ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کسی ایسے سپروائزر کے سپرویژن میں سپرداری میں کام کی تربیت دی جاتی ہے so job rotation in which the employee over a period of time works on a series of jobs thereby learning a broad variety of skills internship in which job training is combined with related classroom instruction apprenticeship which the employee is trained under the guidance of a highly skilled coworker تو اس میں دو طرح کی آن دا جاب ٹریننگ بتائی گئی ہے ایک ہے انٹرنشپ اور دوسری ہے اپرینٹس شپ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں مکمل کر لیتے ہیں اپنی ڈگری تو ان کو house job house job doctor کے طور پہ ہاسپٹلز میں لگایا جاتا ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ بالکل آن دا جاب ٹریننگ ہی ہے یعنی ان کو they are kind of an internee internee کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سینئر ڈاکٹر کے سپرویژن میں پیشنٹس uh, کو جو ہے ایگزامن کرتے ہیں رائٹ سو یہ ایک آن دا جاب ایگزامپل ہے آن دا جاب ٹریننگ کی کہ جب ڈاکٹرس کو ایز اے ہاؤس جاب پہ لگایا جاتا ہے اسی طرح سے جو اسٹوڈینٹس مینجمنٹ کے ہوتے ہیں اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ٹرینی مینیجرز کے طور پہ بینکس میں لیا جاتا ہے وہ بھی ایک قسم کی یا انٹرنشپ کرتے ہیں مینجمنٹ کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ یہ from in an organization they are they work for let's say period of time and they are they get training پھر قسم ہے کوچنگ کی یہ بھی آن دا جاب ٹریننگ ہے یعنی آپ کو uh, کسی مینیجر کے ماتحت آپ کام کرتے ہیں کوچ کوچنگ آپ کو ملتی ہے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے so that is another kind of a on the job training job rotation کی ہم نے بات کی کہ آپ کو شفٹ کیا جاتا ہے from one job to another job یہ ٹریننگ پوزیشنس کی بات ہے کہ ٹریننگ مینیجر آپ کو لگایا جاتا ہے جیسے بینکنگ سیکٹر میں جب آپ کو جب کوئی نئے انٹری لیول پہ مینیجرس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ان کو کچھ مہینوں کے لیے ایک کسی بینک کی برانچ میں مختلف جو برانچ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان میں کام کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے within the banking system کسی بھی بینک میں یہ ہوتا ہے کہ مینیجرس کے جاب کو روٹیٹ کیا جاتا ہے اگر وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے اگر مثال کے طور پہ یوں کہا جائے کہ فارن ایکسچینج ہے اور ڈومیسٹک کیش بینکنگ ہے یا کریڈٹ سائڈ پر ہے تو وہ روٹیٹ کیا جاتا ہے ڈفرنٹ مینیجرس کو پھر مینجمنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا اور مینجمنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فیوچر ریسپانسبلٹیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو ہم نے بات کی اب تک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی یعنی مینیجرز چاہے new entrant to the organization ہو یا آلریڈی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے یا ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے جو نئے مینیجرز یا امپلائیز کسی ادارے میں آتے ہیں ان کے لیے بھی تربیت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نئے کام کو سمجھنا ہے اور جانچنا ہے اور اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں اسپیشلائزڈ اسکلز ریکوائرڈ ہیں تو اس کے لیے تربیت یا ٹریننگ کی ضرورت ہے تو مینیجیریل لیول پہ جو مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ دیا کہ فیوچر ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ مینیجرز نے جب ہائر فیوچر ریسپانسبلٹیز ان کو ملنی ہوتی ہیں یا ان کو پروموٹ ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے وہ بھی آف دا جاب ہو سکتی ہے اور یا آن دا جاب ہو سکتی ہے تو ہم نے آج کے لیکچر میں جو بات امفسائز کی وہ یہ تھا کہ ہم نے سلیکشن پروسیس کو ایک تفصیل میں دیکھا کہ کس طرح سے آرگنائزیشنز ڈفرنٹ لیول پر امپلائیز کو سلیکٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک اورینٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے یعنی ان کو اس ادارے کو جو وہ جوائن کر رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہے وہ کیوں ایگزٹ کرتی ہے اور ان کو اس ادارے میں آنے سے کیا فائدہ جو ہے وہ ملے گا یہ چیز ہم نے ہیومن ریسورس اس کے میں دیکھی اور پھر فائنلی ہم نے دیکھا کہ تربیت جو ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے both for those who are coming to the organization and for those who already working in the organization تو اب تک ہم نے جو process of human resource management ہے ہم نے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تک کی بات کی اس کے جو مزید جو اسٹیپس ہیں وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے امید ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ بیسک جو کانسیپٹس ہیں وہ کافی حد تک کلیئر ہو گئے ہوں گے اور آپ ان کو دوبارہ پڑھیے اور یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامن سینس اور کامن ایکسپیرینس سے ریلیٹ کرتی ہیں تو امید ہے کہ آپ جو یوزل میری ہے آپ کے لیے ایڈوائس کہ آپ لیکچر ضرور ریوائز کیجیے گا اور پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو مکمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پبلک سیکٹر میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو کی اپلائیڈ ایسپیکٹس جو ہیں ان کو بتایا جائے تو اگلے لیکچر تک خدا حافظ